انسان کو دوسرے انسان کا درد ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان میں ہمدردی کا اور رحم کا مادہ رکھا ہے رحم و کرم پر تو یہ دنیا کا نظام قائم ہے ظاہری بات ہے کہ پورے عالم اسلام کی مثال اور مسلمانوں کی آپس میں محبت اور مودت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو اس کی کسک پورا جسم محسوس کرتا ہے جسم کے کسی عزو میں اگر درد ہو تو پورا جسم وہ درد سے متاثر ہوتا ہے دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان ہوں گے تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہ رہا ہے وہاں وہاں اس کو درد اور غم لاحق ہوگا اور وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی ہوگا آج لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا اس موقع پر کیا کیا جائے ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہم بیٹھ کر اپنی جگہ کر سکتے ہیں وہ دعا ہے ہم کو اپنے بھائیوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمارے وہ بھائی ہمارا گریبان پکڑ کر یوں نہ کہیں کہ ہم پر تشدد ہو رہا تھا تم آرام سے بیٹھے رہے تم تماشائی بن کر دیکھتے رہے اور ہم پر ظلم ہوتا رہا تم کم سے کم اللہ کے دربار میں ہمارے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے تھے اتنا بھی نہیں کیا تم نے ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی تو چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ کے اوپر ڈال رہی تھی بجانے کے لیے تو کسی اور جانور نے پوچھا کہ اتنی بڑی جلائی ہوئی آگ تیرے ایک قطرے پانی سے بجھ تو سکتی نہیں تو پھر یہ قطرے ڈالنے کا کیا مطلب ہے چڑیا نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میرے چونچ میں پانی سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی لیکن کل قیامت کے دن مجھے تماشائی نہ لکھا جائے کہ آگ جل رہی تھی تو اس نے اپنی مقدور بھر بھی کوشش نہیں کی بلکہ تماشائی بن کر دیکھتی رہی تو ہم خاموش ہو کر اور تماشائی بن کر مظلوموں کو دیکھتے نہ رہے ہیں ہم چونکہ محدود ہیں قانون کے دائرے لگے ہوئے ہیں قانونی جکڑ بندیاں ہیں ملکوں کے فاصلے ہیں تو ہم وہاں تو پہنچ سکتے نہیں ہیں لیکن ہماری دعا پہنچ سکتی ہے اس لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر ہمیں اللہ کے دربار میں مانگنا چاہیے رونا چاہیے اور مظلوموں کی داد رسی چاہیے اللہ کے دربار دوسرا کام مشرقین مکہ سرکار سے یہ کہتے تھے کہ اے نبی ہم تم کو جھٹلاتے ہیں رات دن آپ کی توہین کرتے ہیں اور نبیوں کی توہین کرنے والوں کی پکڑ آئی ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو حالات آتے ہیں اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو عذاب آتے ہیں اللہ کے احکام ٹوٹنے سے دنیا بھر جاتی ہے تو اللہ عذاب کے ذریعے سے زمینوں کو پاک کرتے ہیں تو ہم رات دن آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو بد دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی عذاب تو ابھی آ جائے گا لیکن ہم عذاب اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں اور ایمان والے بھی موجود ہیں اب جب عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا اور ہم اپنے نبی کو اور صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں اس بنا پر ان پر عذاب اگر یہی حال ان کا رہا تو آئے گا لیکن پہلے آپ کو ان کے بیچ میں سے نکال لیں گے پھر ان کے اوپر عذاب لائیں گے بعض علماء نے لکھا کہ نبی کا وجود عذاب کو دور رکھتا ہے جہاں نبی کا وجود ہے وہاں عذاب نہیں آئے گا اور جہاں نبی کا مزار ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی عذاب سے بچائیں گے سرکار نے فرمایا مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکتا اور مدینے میں پلیگ نہیں آ سکتا مدینے کے جتنے دروازے ہیں ان پر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے معین کر کے رکھ دیے ہیں جو مدینہ منورہ کو عذاب سے بچا رہے ہیں آگے چل کر علماء نے لکھا کہ عذاب سے بچنے کا اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے یہ گویا کے سرکار کے قائم مقام ہے سرکار نہ رہے تو سرکار پر درود بھیجا جائے تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے جو بھی درود آسان لگتا ہو وہ درود پڑا جائے اور اس کا ورد گھر میں بھی کیا جائے ماں بہنیں بھی کریں اور ہم بھی کریں اور ویسے بھی ایمان والے کو درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے بعد بڑا احسان اگر ہم پر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں جس کا فائدہ خود پلٹ کر ہم کو ہونا ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سرکار پر درود بھیجا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمتیں اتارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت اس موقع پر کرنی چاہیے اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر عذاب سے بچنے اور عذاب سے حفاظت کا ایک اور بہترین طریقہ بتایا اللہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں کثرت سے استغفار کرتی ہیں یعنی اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں تو میں ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہوں وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کوئی قوم کثرت سے استغفار کر رہی ہو اپنے چھوٹے بڑے ہر گناہ کا اقرار اور اقرار کے بعد سچے دل سے رو کر اللہ کے دربار میں معافی مانگ رہی ہو تو اللہ تعالی گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور عذاب کو ٹال بھی دیتے ہیں استغفار کی بڑی فضیلتیں آئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو آپ کچھ وظیفہ بتائیے کوئی ورد بتائیے تاکہ اللہ تعالی مجھے صاحب اولاد کر دے اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے ملکوں کا دینا عزتوں کا دینا دولتوں کا دینا اولاد کا دینا اقتدار کا دینا لینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ استغفار کر یعنی استغفر اللہ ربی کل زمبیوں و طوب و پڑھ اور جتنا ہو سکے زیادہ پڑھو اس نے کہا حضرت کوئی ورد میں نے تو پوچھا تھا آپ تو استغفار تو گناہوں کی معافی پر پڑا جاتا ہے میرے یہاں تو اولاد نہیں ہے میں اس کے لیے وظیفہ مانگ رہا ہوں فرمایا استغفار کر کثرت سے اللہ کے دربار میں تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل ہے حضرت نے جواب دیا کہ دلیل میں تو سب سے بڑی چیز قرآن شریف ہے قرآن شریف میں کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام کا واز بیان کیا ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی واس فرمایا اپدیش دیا کیا کہا فستو پھرو رب کم ان کا ن پارا اے اللہ کے بندو اپنے شرک سے اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگو استغفار کا کیا مانا گناہوں کی معافی اور اس کا فارم کیا بتایا استغفر اللہ اے اللہ میں تیرے دربار میں مغفرت طلب کرتا ہوں میرے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور معافی مانگنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں تو دیکھو یوں کہا کہ استغفار کرو کیونکہ اللہ تعالی استغفار کثرت سے کرنے کو فرما رہے ہیں نو علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں کیا ہوگا جب استغفار کریں گے تو نتیجے کیا نکلیں گے وہ بھی اللہ نے بیان فرمائے فرمائے سما علیکم مدرارا را و دد کم بھی والیوں و جال کم جناتیوں جال کم یوں فرمایا کہ استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالی مہربان ہو جائیں گے اور جب وہ مہربان ہو جائے تو سب پریشانی دور ہو سکتی ہے ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے ہم نے اپنے جنوب اور معاشی سے دنیا کو بھر رکھا ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے پردے لگا رکھے ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے اور ہمارے گناہ سامنے نہیں آتے ورنہ ہر ایک کے گنا پیشانی پر لکھے ہوئے آ جائیں تو کوئی تھوکے گا بھی نہیں اور ملاقات بھی نہیں کرے گا ایسی چیزیں سامنے آ سکتی فرمایا اللہ تعالی کثرت استغفار کے نتیجے میں بارشیں برسائیں گے لو استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ رکی ہوئی بارشیں اور باران رحمت برسنا شروع ہو جائے گی ارے قحط سالی ہو بارش نہ ہو تو فصلیں کیسے پیدا ہوگی فصلیں نہیں پیدا ہوں گی تو جانور مویشی انسان حیوان کیا کھائیں گے کیسے نظام چلے گا پورے ملک کا اکانومی جو ہے وہ بارش پر نربھر کرتا ہے اور بارش جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی تو فرمایا کہ بارشیں برس جائیں گی اور جب بارشیں ہوں گی تو اللہ تعالی تمہیں مال بھی کثرت سے دیں گے اور تمہیں اولاد بھی دیں گے تو دیکھو استغفار پر مال دینے کا بھی وعدہ کیا اور استغفار پر اولاد دینے کا بھی وعدہ کیا اور استغفار پر عذاب کے ٹالنے کا بھی وعدہ کیا اس لیے یہ موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں استغفار کریں گھروں میں ماں بہنیں کثرت سے استغفار کریں اور کیا کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا آگ تو بہت بڑی تھی جب اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو منجنیق یعنی گوپن کے ذریعے سے ڈالا گیا کتنے دنوں سے وہ آگ جلائی جا رہی تھی جب اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جنت سے ایک فائر پروف لباس لائے کیونکہ لباس تو اتار دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف واجبی لباس جسم پر تھا اور دنیا کا پہلا نبی ہے جس نے دین کی خاطر جو ہے یہ تکلیف اٹھائی کہ اس کے جسم سے لباس اتار لیا گیا اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالی جب اٹھائیں گے روز محشر تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا کیونکہ دین کے لیے سب سے پہلے لباس ان کا اتارا گیا تھا اب وہ فائر پروف لباس نظر بھی نہیں آتا ٹرانسپیرنٹ ہے پہنا دیا گیا آج بھی بہت سے لوگ آگ کے اندر چلتے ہیں انگاروں پر چل کر دکھاتے ہیں کرتب بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم آگ پر چل رہے ہیں تو ان پر ہم کو تعجب نہیں ہوتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے تعجب ہوتا ہے کچھ خاص قسم کے کیمیکلس آتے ہیں وہ باڈی کے اوپر لگا دیے جائیں پھر آگ کے اندر آپ چلے جائیے آگ نہیں جلائے گی اللہ نے انتظام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو آگ نے نہیں جلایا آگ جب جلاتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آگ میں چیز ڈالی تو جل گئی چھری چلائی تو چل گئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں یہ بتایا ہے کہ چھری چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے اب کیا پڑا جانتے ہیں جو پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پہنچ کر ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا اور اس پر جو معمور فرشتہ ہے وہ بھی آیا کہ ہم یہ آگ ان کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں فرمایا نہیں اور یوں جواب میں فرمایا حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ ہمارے کارساز ہیں تو حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھا ہے حضرت خلیل اللہ نے آگ میں اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا نمبر دو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام جب بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں کیا پڑا انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ کنویں میں انہوں نے پڑھا حسب اللہ و نعم الوکیل اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی عشاء کے بعد روزانہ پانچ سو مرتبہ حسب اللہ و نعم الوکیل پڑے گا تو جس قسم کی تکلیف اور پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دور فرما دیں گے اور وہ تکلیف سرو فرما دیں گے غزوہ اوقت کے موقع پر جب مسلمان شکست خوردہ ہو گئے ستر صاحب کرام شہید ہوئے اور ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے مشرقین چلے گئے لیکن راستے میں سے انہوں نے پیغام کہلوایا کہ ہم نئی فوج لے کر تمہارے زخمیوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو اس موقع پر صاحب کرام نے کیا کہا حسب اللہ ہم کو یہ فوجوں کا کوئی ڈر نہیں ہے اس بنا پر کہ ہم فوجوں کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتے بلکہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حالات آئے اور واقعہ اس کو پیش آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا ورد کیا کیا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل یہ ورد یہاں کیا انہوں نے وہاں کیا اللہ نے سب کی تکلیفوں کو آسان کیا مصیبتوں سے نجات اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی غزب ناک ہوتے ہیں اور اللہ کے غضب کو مٹانے کا راستہ اور اللہ کے غضب کی آگ کو بجانے کا راستہ صدقہ کرنا ہے صدقہ کیا جائے اصدہ تو تتفیو غضب رب صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے غضب کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے اور یہ مشہور ہے کہ صدقات تدفع البلیات صدقات کے ذریعے سے بلایا اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو آج جو حالات ہیں ان میں میں نے آپ کو کئی چیزیں سامنے رکھ کر دی ہیں یہ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا ہے اور دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے خاص طور سے ہمارے برما کے جو مسلمان روہنگیا جن کی بڑی پریشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالی ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے اور پورے عالم میں جہاں جہاں مظلوم ہیں لوگ اور جہاں پریشان ہیں اللہ تعالی وہاں وہاں ان کی پریشانیوں کو اور ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے اس لیے کہ بیچارے اس حال میں ہیں اس وقت کہ نہ ان کے پاس پانی ہے نہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے بڑے خراب حال سے گزر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بہت عیش و عشرت سے جی رہے ہیں تو کم سے کم دو آنسو ہماری آنکھوں میں یہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے ضرور آنے چاہیے اور ہمارے ہاتھ کانپتے ہوئے اللہ کے دربار میں اٹھنے چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں تماشائیوں میں سے اللہ نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ یہ تمام مظلوموں کی غیب سے امداد فرمائے نصرت فرمائے اور جو حضرات مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو ہموار فرمائے اور ان کی سامان اور امداد وہاں تک جو مستحقین ہیں وہاں تک اللہ پہنچا دے اور ان کی جتنی کوششیں ہیں اللہ اس کو کامیاب فرمائے اور جو ملک محنت کر رہے ہیں اور مسائی جمیلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے پورے عالم میں الحمد مسلمان بیدار ہیں اور دعائیں برابر کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنا ہے تو آج کی یہ مجلس جو ہے وہ در حقیقت دعائیا مجلس تھی اس کے ذمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے لا الہ الا اللہ کا انشاءاللہ ورد کریں گے اور محمد الرسول اللہ پر یہ ورد ختم ہو جائے گا لا الہ الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا لا الا اللہ لا الہ لائی لا گا لا لائی گا لائی لا گا لائی لاہ لا لاگا عل ل لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ الا اللہ گلا گلا گا گلا گلا گا إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ لا لا لا لا لائی لا گو لائی لاگا لا لاگا لائی لاگا لا لاگا ہ محمد الرسول اللہ اللہ صلی تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تسلیمن الحم و محمد آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا آخر قرین ويا رحم المساكين ويا خير المسؤولين ويا اكرم الاكرمين ويا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فانك مجيب الداعين رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا اللہ زدنا ولا تنقصنا و ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا اللهم اللہ ولا تحرمنا اللہ احفظنا من كل بلائی الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللہ لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم عين على تلاوت القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم ثبت أقدام المؤمنين وزلزل أقدام الكافرين وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا کل ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین الیک رب فحببنا وفی انفسنا فضل وفی آنا وعلى صراطك سراطغل فقومنا وعلى والا داد اسلام فانصرنا سل اخلاق الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا اللهم اكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم ومعہم اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة یا رب العالمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے الہ العالمین ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو ہمارا کوئی بیلی نہیں ہو سکتا اے اللہ کرم کی بھیگ دے دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے الہ العالمین در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور اے اللہ اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ اگر تو نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ بگڑی بنا دے اے اللہ آج تیرے بندے پورے عالم میں پریشان ہیں اللہ خاص طور سے برما کے خاص علاقے میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ وہ ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں اے اللہ ان سے ظلم اور تشدد کو ختم فرما دے اللہ اپنی کرم کی نظر فرما دے اللہ اپنے رحم کی نظر فرما دے اللہ بارہ نے رحمت عطا فرما دے اللہ خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ان سے ظلم کو ختم فرما دے اللہ یہ مظلومین کی نصرت فرما دے اللہ غیب سے امداد فرما دے اللہ ظالمین کی سرکوبی فرما دے اللہ اہل حق کا بول بالا فرما دے اہل اسلام کا بول بالا فرما دے اللہ حق والوں کو کامیابیاں عطا فرما دے اے اللہ ناحق ظلم کرنے والوں کو شکست فاش دے دے اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے اے اللہ تو ظلم مٹانے پر آئے تو دیر نہیں لگ سکتی اے اللہ جتنے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے کرم کی بھیگ دے دے اے اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما دے اے اللہ جو بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو بڑے حیران ہیں ان کی حیرانیاں دور فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما اے اللہ ہمارے جنوب کی وجہ سے ہماری کشتیاں نہ دے اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے اے اللہ تو بہت بڑا غفار ہے اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کے فریرے لہرا دے اے اللہ جہاں تشدد ہے ختم فرما دے دہشت گردیوں کے سلسلے ختم فرما دے اللہ اللہ انسانوں کو امن پسند بنا دے پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ سب کی جان مال کی سلامتی کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ یہاں رہنے بسنے والے انسانوں کی عام طور پر اور مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرما اللہ ہمیں تیری تیری یاد کرنے والا بنا دے اے اللہ میں ذکر کرنے والا بنا دے اے اللہ تیرے دربار میں رونے والا بنا دے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اے اللہ رونے والوں کو تو پسند فرماتا ہے اے اللہ مانگنے والوں کو تو عطا فرماتا ہے اے اللہ راتوں کا اٹھنا بھی نصیب فرما دے اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانا بھی نصیب فرما دے اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والوں میں ہمیں بنا دے اے اللہ ویران کرنے والوں میں سے ہمیں نہ بنا اے اللہ جب ہم خود ویران کریں گے تو دوسرے بھی تیرے گھر کو ویران کر دیں گے اے اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والوں میں سے بنا دے اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے اے اللہ ہمیں سو فیصد پکا مسلمان بنا دے اے اللہ ہم پر جو حالات ہیں یہ ہمارے اندرونی حالات ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے ہے اللہ ہم ایسے گناہوں کو چھڑا دے اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ میں سو فیصد پکا مسلمان بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما دے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاتہ فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما جو سیلاب کے اندر لٹ گئے ہیں اللہ ان کو بھی آباد فرما دے اللہ جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں اللہ ان کو بھی باغ بنا دے اللہ جن کے گھر گھروں کو آگ لگ گئی لگا دی گئی اللہ ان کے گھروں کو باغ بنا دے اللہ پھر دوبارہ آباد فرما دے اللہ تو ویران بھی کر سکتا ہے اللہ منٹوں میں تو آباد بھی کر سکتا ہے اللہ ان علاقوں کو دوبارہ آباد فرما دے اللہ بے کسی میں تڑپ رہے مسلمانوں کی یاری مددگاری کے فیصلے فرما دے اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو کچھ مانگا ہے آتا فرما دے اے اللہ جو مانگنے سے سے رہ گیا ہے نصیب فرما دے ہمارے آقا نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حمید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمتی کا یار ہمراہ